جنات کی عبادت بھی کرنا جائز نہیں کس طرح کلنا کتس جدو لے فیسا جدو اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو لے آدم لے آدم واسطے آدم کے بعد نے کہا الا آدم الا آدم قرآن تو کہتا ہے لے آدم جب قرآن نے لام بول دیا ہے تو اس کو الہ کے معنی سے معنی کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں قرآن پاک کا صحیح مطلب جو ہے وہ بگاڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ اس لیے لام بمانا الہ کرتے ہیں کہ صرف آدم علیہ السلام کو بمنزل کعبہ قبلہ کے ہیں یہ بات غلط ہے نہیں آدم علیہ السلام کے لیے تھا سجدہ اور سجدہ کر رہے تھے اللہ پاک کو صرف لام ہے کس کے لیے آدم کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو واسطے تعظیم آدم کے فسجدو اللہ ابلیس تمام نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس ابلیس کا ماننا ہکا بکا رہنے والا ابلیس ابا وہ کلی ہو گیا اور آکڑ تکڑ گیا ابا انکار کر دیا کلی کی طرح وسطرا آکڑ گیا وہ سارا منل کافرین کافری بمانے سارا اور ہو گیا کافروں سے پہلے سے نہیں تھا پہلے کافر نہیں تھا کانا اب ہو گیا کافروں سے وکولنا یا آدم ہاں خلاصہ کیا ہوا جب وہ خود لانتی ہے جب وہ خود نافرمانی کی وجہ سے خود اللہ کے عبادت کے مقتضا کا منکر ہو کر جب وہ کافر ہے وہ اور اس کی ضروریت کو کس طرح معبود بنایا جا سکتا ہے جبکہ وہ تو تمہارے باپ کا بھی دشمن آگے مقتضا کے خلاف حضرت آدم بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یا آدم انتا ول تسکن کا ہم نے کہا او آدم تو بھی ٹک ول تسکن سوجو کا اور ٹکے سکون پکڑے تیری بیوی بھی دونوں بہشت میں رہو وکلا را دن کھاتے رہو اس بہشت سے کھلا ہے سو شیتما جہاں سے جس کیفیت سے جس طرح چاہو تم ہاں ہاں بلا تک نہ قریب بھٹکنا ہاں گئی شاہ اس درخت کے جو تمہارے پاس کھڑا ہے فتکونا اگر تم بھٹکے فتکونا من الظالمین ہو جاؤ گے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماننے والوں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں سے شیتانو تانو اضل پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس بہشت برین سے ہوما پس نکال باہر کیا ان دونوں کو مما اس نعمت سے ماں نعمت سے کانا فی جو تھے وہ دونوں میاں بیوی اس نعمت میں وکل نہ بازو کم اور ہم نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارا کے لیے دشمن ہی رہے گا شیطان تمہارا دشمن تم شیطان کے دشمن رہو گے والا کم فلر مستقر اور تمہارے لیے ہوگا زمین میں مستقر صرف استقرار کی جگہ چند روزہ ٹھہرنا و متا اور معمولی قسم کا نفع اٹھانا الہین ایک تھوڑی سی مدت کے لیے متاون نکرا مستقر نکرا مستقر عارضی طور پہ ٹھہرنے کی جگہ متا معمولی قسم کا نفع الہین معمولی مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہوگا جب اترے تو پھر فتح کا آدم پھر حاصل کر لیے فا تالی لیا فے تالی لیا کیونکہ حاصل کر لیے تھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے ربنا چند کلمے فتاب علیہ اس لیے متوجہ ہو ہو گیا اللہ اوپر سکے یہ دوسری فا جو ہے یہ جزائیہ پہلی فا منزل شرط کے چونکہ حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کل میں علیہ لہذا توبہ قبول کر لی اللہ نے اوپر اس کے انہو التواب الرحیم کیونکہ وہی ہے حق درجے کا متوجہ ہونے والا اور حق درجے کی رحمت کرنے والا ہاں کل نہ بے تو دوبارہ پھر کل نہ آیا تاکید کے لیے کل نہ بے تو مینا دوسری مرتبہ نہ مزید تاکید کے لیے اور تاکید کی وضاحت کے لیے اس بتو منہا اتر جاؤ باغ سے بہشتوں سے سارے کے سارے فعما منی ہدا بس جب کہ آئیں گے تمہارے پاس آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن راستہ دکھانے والا چاہے کتاب چاہے نبی فمن تب یا بس جو بھی پیچھے چل پڑا میرے ہدایت نامے کے یا میرے ہادی کے فلاں خو پس نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ ہی وہ غم منائیں گے معلوم ہوا یہ جو کہتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولیاء اللہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے تو یہاں وہی صفت ذکر کی ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں واقعی جن پہ خوف اور غم نہیں ہوتا مگر ہوتے وہ ہیں جو تابع ہودہ یا جو اللہ کی ہدایت والی کتاب کے پیچھے چلے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی والذین کفروا دھمکی تخویف اخروی والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بیااتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے جہنم کے ہم فیہا خالدون یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت یلت ینامت علیکم اب خطاب آیا مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو جس میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے زبانی طور پہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا یہودی اور نصرانی زبانی طور پہ تو تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا مانا ہے مگر اس کا جو مقتضا تھا لا الہ الا اللہ توحید کا مقتضا یہ تھا کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو اللہ کی کتابوں کو مانو اللہ کی کتاب لانے والے رسول کو مانو یہ تو تھا مقتضا مقتضا کے خلاف جو تم نے کرنا شروع کر دیا ہے تو سوائے تمہاری ذلت کے اور کوئی علاج نہیں ہوگا اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے آٹھ حکم تمہیں دیے جاتے ہیں آٹھ حکم دیے جاتے ہیں اور کئی کاموں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو ورنہ تمہاری ذلت کے دن گنے جا چکے ہاں مقتضا کے خلاف کرنے والے بنی اسرائیلیوں کو عوامر اور نواحی کے ذریعے تمبی اس کے نیچے یہی لکھیں گے کہ مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کو عوامر اور نواحی کے ذریعے تمبی یا بنی اسرائیل لذ پہلی نیم پہلا حکم پہلا حکم کیا ہے اس قرو نعمت یلتی انام تو علیکم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کے طور پر کیا تھا تم پہ علماء احبار روبان پنڈت پیر پادری سارے ان کو خطاب ہے دوسرا حکم اوفو بیادی پورا کرو وعدہ میرے ساتھ والا اوف بے عہد کم اوفے میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ تم کون سا وعدہ آ جائے گا سورت میدہ میں والا قد باسنا منو مسن اشر نقیبا وقال اللہ انی محکم اوف بے آدے انی محکم

میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے تم نبھاؤ میں بھی وعدہ پورا کروں گا تم سے وہ یا تیسرا حکم وہ یا فرحب مال زر کے ختم ہونے کا ڈر نہ رکھو بلکہ مجھ ہی سے بس ڈر کے رہو تم میرا ہی ڈر رکھو اپنے دل میں چوتھا حکم وہ آمنو بما انزل تو مان جاؤ چوتھیو بما انزل تو مصدق لما معکم مان جاؤ اس کو جو اتارا ہے میں نے قرآن پاک مصدق لما کو اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے کیوں وہ تمہاری تورات میں تھا نا لا تتخذو من دونی وکیلا سورت ملک میں آ جائے گا تورات میں یہ خود موجود تھا لا من دونی وکیلا اور یہی حکم تو یہ قرآن پاک تمہارے والے مسئلے کی تصدیق کرتا لہذا تم مان جاؤ قرآن پاک کو پھر ولا تکونو پہلی نہیں اول بلا تکون کافر تم اول درجے کے کافر نہ بنو کیونکہ تم اہل علم ہو کتاب دان ہو اہل کتاب ہو اگر تم نے کفر کیا انکار کیا مقتضا توحید کا تو دوسرے بھی تمہارے دیکھا دیکھی سارے کافر بن جائیں گے اور اول نمبر کے کافر تم بن جاؤ گے لا تب اول کافر بے دوسری نہیں ولا تشترو بے آیاتی سمان کلیلا اور نہ بدلو بدلے میری آیاتوں کے نہ خرید کرو بدلے میری آیات کے گھٹیا قسم کی دنیا و عیات امر نمبر پنجم اور مجھ ہی سے پس بچ کے رہو میری مار سے پانچ حکم اور دو نہیں اب تیسری نہیں ولا تل الحق قبل اور نہ ملاؤ سچی بات کو خیال کرنا لا تل الحق قبل باطل نہ ملاؤ حق کو بل باطل ساتھ باطل کے کے باطل تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو وہ باطل ہے چاہے طویز لکھو باطل تو ہو گیا کیوں کہ حق تو کیا کہتا ہے زبان سے کہو تم لکھتے ہو لا تلبس حق کا بل باطل نہ ملاؤ حق بات کو بل باطل باطل کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں ہاضا ان دل اللہ کی طرف سے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا اللہ اور اس کے رسول نے تو لکھا نہیں اس نے تو فرمایا ہے کہ پڑھو اور پڑھ کے دم کرو تم لکھتے ہو اس لیے کہتے ہو یہ قرآن کا تعویذ ہے یہ حدیث کا تعویذ ہے حق اور باطل کو ملا نہیں ولا حقل باطل حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن مقدس کو جس زمانے میں بھی آپ کھولیں گے اس زمانے کے ہر باطل کی تردید کر رہا ہوگا قرآن پاک کو جس زمانے میں بھی کھولیں اس زمانے کے ہر باطل پہ فیکٹ آئے گا اور تردید کرتا نظر آئے گا لا تلبس بالباطل وقت تم الحق اے لا تک تم الحق کا چوتھی نہیں لا تک تم الحق کا حق کو نہ چھپاؤ ان تم تال حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا وہ ان تم تالما ماں من منفال حالانکہ تم جانتے ہو ماں ما کے تو کیا انجام ہوگا من فالا حاضا جو کرے گا یہ کرتوت اس کے انجام تم جانتے ہو وہ عکیم سلاتا وہ کہا تھا لین اکم تو مسلاتا وہ آتا ہے تو زکاتا چھٹا امر یہ کام کرو عکیم السلاتا نماز قائم کرو زکات دو ورکو آٹھواں حکم و زکات ساتواں حکم وارکاؤ آٹھواں حکم وارکاؤ مال مسلم مار راکین اے مسلمین مسلمانوں کے ساتھ رکو کرو کیوں یہودیوں کی نماز میں تو رکو سرے سے تھا ہی نہیں ورک مار راک امراسا ختاب لکھتا شف کا شفقتن یہاں سے یہ خطاب ہے یہودیوں کو جھڑک والا شفقت کے طور طورقوف ہو بے وقوف کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھے کام کرنے کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے رہ جاتے ہو کتاب کو کتاب میں مسمت ہے ان لوگوں کی اور کتاب کہتی ہے مالا حالانکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے رہ جاتے ہو افلا کر کے سمجھتے کیا ہوں نہیں وسطین حکم وسطین صبر وسلا استعانت پکڑو مدد پکڑو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ صبر سکون کے ساتھ دشمنوں کا حملہ ہو تکلیفیں آئیں اور اذیتیں آئیں ازمائشیں آ جائیں تو صبر اور نماز کے ساتھ سکون پکڑو وہ ان ل کبیر یہی نماز یہی استعانت دونوں صحیح ہے ان نہا کی زمیر استعانت یا سلاد ل بہت بوچھل ہے بڑی بھاری ہے صبر اور سلاد کے ساتھ پکڑنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے عام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا یا نماز کا قائم کرنا بڑا اونچا کام ہے ہر کسی سے نہیں ہو سکتا اللہ الخاش مگر اوپر ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے خوشو خزو ہوتا ہے اللہ زینا وہ لوگ صفت کاشفا وہ لوگ اللہ زین یزنون وہ لوگ یزنون یتکنون یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربیم کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے وہ انہم الیہ راجعون اور تحقیق وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یا بنی اسرائیل یہاں پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہے پانچ قسم کا خطاب بنی اسرائیلیوں کو کہ مقتضا کے خلاف کرنا توحید کے مقتضا کے خلاف کرنا یہ تمہارے بڑوں کی بھی عادت تھی خطاب اصل میں قومی لحاظ سے ہے موجودہ بنی اسرائیل کو قومی لحاظ سے ہے کہ تم تم اصل بات یہ ہے کہ تمہاری پچھلی عادت سابقہ اپنے اکابرین بزرگوں کی یہ ہے تمہارے پرانے پنڈتوں کی بھی یہی ریس چلی آ رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہی مقتدا توحید کے خلاف کرتے ہو پانچ قسم کے خطاب خمسہ ہر نو جو آئے گا نا پہلے کی نسبت اللہ سبیلی ترقی ہوگا پانچ نو یعنی پانچ قسم کا خطاب کن کو ہو رہا ہے بنی اسرائیلیوں کو یہود و نسارا کو مگر جو یہ موجود ہے یہ نا ان کے آبا اجداد جو ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے بڑے بھی یہ بد آدتی کا شکار تھے وہ بھی زبانی جمع خرچ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ مگر توحید کے مقتضا کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے قسم و قسم کی پلیتیاں اور ان کے اندر بد سرشتیاں تھیں یا بنی یلتی انہم تو علیکم

بزرگی دی تھی تم کو علل عالمین تمام جہان والوں پر وقتکو یوما بزرگی کیا دی تھی کس طرح تمہیں جال فیکم انبیاء و جالکم ملوکن و آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین نبی بھی تم میں بنائے بزرگی دی ولی بھی تم میں بنائے بادشاہ بھی تم میں بنائے یہ بزرگی دی تھی ہم نے وقت تک ڈرو اس دن کی مار سے ایسا دن جو نہیں کام آئے گا کوئی جی کسی جی کی طرف سے شے ان کچھ بھی ولا یق منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی سفارش ولا یق خزم عدل اور نہیں پکڑا جائے گا کسی جی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ ولا ہم ينصرون اور نہ ہی وہ طاقت کے بل پر کبھی چھڑا لینے کے لیے مدد کیے جائیں گے یعنی لا تجزی سن بزرگی کی وجہ سے بھی نجات نہیں ہوگی لا یقبل منہا اقتدار کی وجہ سے بھی سفارش نہیں ہوگی یو منہا اور فدیہ اور معاوضہ کی وجہ سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا ولا ہم یون سرون کے طاقت کے بل بوتے پر بھی امداد نہیں کی جائے اس تمہید کے بعد اب آ گیا پہلا نو شروع انواع خمسہ انوائے پہلا انعام اللہ نے جو انعام کیا من آل فرعون اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو جان چھڑائی تمہاری فرعونیوں سے من آل فرعون قوم فرعون چکھا رہے تھے تم کو سختی کا عذاب سو العذاب سخت مار دے رہے سخت مار دے رہے تھے تم کو یو طرح ذبح کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیوہ رہے اور یہ کاریاں رہیں استعمال اوچھے اور بدماش لوگ کرتے رہیں اور بنی اسرائیلیوں کے مرد کم ہو جائیں کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو وفیز علیکم پھر اسی نجات میں کم فیز علیکم قوم کا اشارہ ان کی طرف ہے وہ تمہیں کہہ رہے ہیں فیز اسی نجات دینے میں بلا ان بڑی نعمت ہے بلا ان کا معنی ہاں زو جی حتین لفظ ہے بلا ان معنی مصیبت بھی ہوتی ہے اور بلا ان معنی نعمت بھی حبوت کا معنی جیسے دخول بھی ہوتا ہے اور خروج بھی ہوتا ہے زو جی حتین اسی نجات میں تمہیں کہہ رہے ہیں بلاؤن بڑی نعمت تھی میرے رب کم عظیم تمہارے رب کی طرف سے اور بلا ان عظیم ان نعمت بڑی عظیم تھی از فرق نہ دوسرا انعام از فرق نہ بے کو مل بہارا انعام سانی اور جب کہ ہم نے فرق نہ بیک البہارا بہارا کھول دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بیکم بیکم لکم یا بے سب بیکم بے سببیہ بھی ہو سکتی ہے اور بے لام بھی ہو سکتا ہے جب کہ کھول دیا ہم نے دیکھو تمہارے لیے سمندر کو فہن پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا فرونیوں کو تم ضرور حالانکہ تم دیکھ بھی رہے تھے تمہارا نجات دینا یہ بھی نعمت تمہارے دشمنوں کو غرق کرنا یہ بھی نعمت تیسرا چوتھا نام تیسرا موسا اربینا لئی لتن اور جس وقت وعدہ دیا تھا ہم نے موسا کو چالیس رات کا وہ تو آیا ہمارے پاس پیچھے کر لیا تم نے بچڑے کو الا السلام کے چلے جانے کے بعد وہ ان تم حالانکہ تم بہت بڑے مشرق ظالم تھے سما افونا پھر ہم نے درگزر کر دیا تم میں تم سے بم باد ظالے کا اس کے بعد بھی لال تشکر تاکہ تم معافی والی نعمت کا شکر ادا کرو افاولا انکم لال اے نعمت انکم تم سے جو ہم نے درگزر کر دیا تھا یہ بھی نعمت وحز آتینا موسل کتاب چوتھا انعام اور جب دیا ہم نے موسا کو کتاب والفرقان اور معجزہ بھی اللہ کم تحت تاکہ تم پکے پکے ہدایت پہ رہو یہ بھی ہمارا انعام تھا پانچواں انعام وحیز کا سال قومی اور جس وقت موسا نے اپنی برادری کو او قوم میری تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ بس لینے تمہارے بچڑے کو معبود تم نے بڑا ظلم کیا ہے لہذا تو اب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف انفوسا کم جنہوں نے نہیں پوجا وہ قتل کریں انفوسا کم اپنے ساتھ والوں کو جنہوں نے پوجا ہے ایک مکان میں داخل ہو جاؤ اور لے لو اپنے ہاتھ میں تلواریں اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو جب قتل کرو گے ظال کم خیر اللہ کم یہی بہترین تجویز ہے تمہاری توبہ کے لیے انتخب نزدیک خالق تمہارے کے بتا بالکم بس متوجہ ہو گیا اللہ اوپر تمہارے اور اس نے کہا بس کرو یار ختم کر دو قتل کرنا ہم تمہاری توبہ منظور کرتے ہیں یہ بھی تو نعمت ہوئی یہ قبول کرنا توبہ کا یہ بھی نعمت چھٹا انعام کل تم یا موسا اور جس وقت کہا تھا تم نے او موسا ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات حتا نر اللہ حتا کے ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرا تن رڑ میدان میں کھلا میں کھلا ہمیں نظر آئے ایک مانا دوسرا مانا ہرگز نہیں مانیں گے جبکہ تم نے کہا تھا کل تم چہرا تن تم نے کہا تھا کڑک کر جہرتن کا تعلق کل تم سے جس وقت کہا تھا تم نے گرج کر کہ اے موسا نہیں مانیں گے ہم تجھے حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لے بس جہرتن کا تعلق یا تو ہوسی کل تم سے اور یا جہرتن کا تعلق سے نرا سے اگر نرا سے تو مانا یوں ہوگا جس وقت کہا تھا تم نے موسا ہر گد نہیں مانے گے ہم تیری بات حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر باہر اور دوسرا مانا اگر کا تعلق ہو کل تم سے تو مانا کیا ہوگا جس وقت کہا تھا تم نے جہرتن گرج کر اونچا اونچا اے موسا ہر گد نہیں مانیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں بس اخذت کم مسائے کا پکڑ لیا تم کو بجلی کے کرکار نے وہ تم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے آتے ہی اس نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہیں دبوچا تم مر گئے نامراد مراد سماس من بعد کم پھر ہم نے زندہ کر کے اٹھایا تم کو من بعد کم بعد تمہارے مر جانے کے یہ بھی موت کے بعد زندگی دینا یہ بھی احسان اور انعام ہوا تاکہ تم شکر کرو میری اس نعمت کا وزل اللہ کم المام کم المنا وسلوا اور سایہ کر دیا میں اوپر تمہارے بادلوں کا انہوں اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من سلوا حلوے تھے بٹیر ٹیچر بٹیر کلو من تو یہ بات اور پھر تمہیں کہا کھاؤ پاک وہ چیزیں جو دی ہم نے تم کو مگر انہوں نے کیا کیا وما ظالم ظلموا انفسهم وما ظلمونا ما ظلمونا کرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں معذوف ہے کیا ظلموا انفسهم وما ظلمونا ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ وما ظلمونا نہیں ظلم کیا تھا انہوں نے ہم پر لاکن کانو يظلمون لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے تھے ہاں جی کتنے انعام آ گئے سات انعام آ گئے آٹھواں آگے آئے گا وہ کل پہلی نکمت نکمت اور عذاب پہلا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اور جس وقت کہا ہم نے وہ داخل ہو جاؤ بیت المقدس والی وستی میں فَقُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس بستی بیت المقدس والی یا اریحا والی ہے سوشے تم جہاں سے چاہو تم راغا دن کھلم کھلا مگر ایک بات ہے ود خل باب داخل ہو وہ ایک ہی دروازے سے مگر اس حال میں سجدن خزان جھک جھک کے سجدے کی حالت جس طرح ہوتی ہے اسی طرح جھک جھک کے سجدن حال جھک جھک کے اور یہ کہتے جاؤ کیا ہتا تن ہتا تن کیا مانا او تو تو اللہ تو ہٹا دے گناہوں کو ہم سے اللہ ہکتا ہکتا تن یہ کہتے جاؤ تو پھر کیا ہوگا لکم معاف کر دیں گے ہم تمہارے لیے تمہاری تمام خطائیں ود خلو اور کولو یہ دو کام کرتے جاؤ دروازے سے نیچے ہو کر بڑی ذلت کے ساتھ اور دوسرا یہ لفظ بھی کہتے جاؤ ہتا ہتا ہتا اس کا معنی ہے تو انا تو ہم تمام گنا تمہارے معاف کر دیں نزید نظیر اور کچھ زیادہ بھی دیں گے مخلص لوگوں کو جو ہمارے کہنے کی وجہ سے صرف نہیں خلوص بھی ساتھ ہوگا تو سب کچھ کر دیں گے فبدل الذین مگر تبدیل کر دیا ظالموں نے اس بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی اسے تبدیل کر دیا اور ہنتا تو کہنے لگ گیا ہنتا تو کڑک لگ گئی کڑک لگے ہاں تبدیل کر دیا فا انزلنا الذين ظلموا پس اتار دیا ہم نے ظالموں پہ رجزن ذلت کا عذاب آسمان سے کیوں بس سبب اس کے جو تھے وہ راہ ہدایت سے نکل جاتے یا سکون راہ ہدایت سے نکل جاتے یہ ہو گئی نکمت اولا کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تمہیں لٹریشن پول پرشاد بھی ہوتے رہے تمہاری سرزنش بھی ہوتی رہی پھر بھی تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اچھا نکمت ایک بیان کرنے کے بعد دوسری نکمت بعد میں آئے گی اب آٹھواں انعام پھر ذکر کیا جائے کا موسا لکھا ہی جس وقت پانی مانگا موسا نے اپنی برادری کے لیے ہم نے کیا کہا کل حجر خاص پتھر جو پڑا ہے وہ خاص پتھر اس کو جاؤ رب بے اصا کا زور سے مار اپنا سوٹا شریف اس رب بے اصا کا زور سے مار اپنی لاٹھی شریف فن فجرت چنانچہ مارا اس نے جب مارا تو فن فجرت پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے بارہ تھارے شروع ہو گئی تحقیق جان لیا ہر کمانڈوز نے کلو اناسن ہر پارٹی میں ہر بارہ ٹولیاں تھی نا کلو اناسن ہر ٹولی میں مشرب ہم جائے پانی پینے اپنے کی ہم نے اوپر سے کھا کلو کھاؤ مشرب رزق اللہ پیو بھی صحیح اللہ کا رزق مگر غلطا سو سے کھانے پینے کی منع تو نہیں ہے ہاں فساد مچانے کی منع ہے نہ کوشش نہ دوڑو بیچ زمین کے اس حال میں کہ فساد کرنے والے ہو کھانے پینے کی کوئی منع نہیں شاپ کھاؤ مگر کھاتے تو تھے تم تین تین کے دو جتنا ایک ایک آدمی اور ساتھ ساتھ پھر بدماشیاں بھی کرتے تھے کلو وشربو مر رزق اللہ کھانے پینے کی منع نہیں کھاؤ پیو تو پھر نا شکری نہ کرو لاتا سو فل سے دی دوسرا گا جب کہا تم نے او موسا ہر گد نہیں اپنے آپ کو جل سکتے ہم اوپر ایک ہی کھانے کے ہمیشہ گوشت ہمیشہ حلوے بلے بلے ہمارے تو منہ پڑ گیا ہے جی گوشت ہمیشہ کھا کے بٹیرے سلوے وغیرہ وغیرہ لن اللہ طعام واحد ایک ہی کھانا صبح شام گوشت کھا کھا کے ہماری تو کھاڑے بھی گل گئی ہیں فدو لنا رب کا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے دیکھا رہتے تو تھے نا موس علیہ السلام کے ساتھ مگر کیا رہے ہیں فدول رب کا اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر ایمان نہیں آئے ایماندار ہوتے تو یہ انداز اختیار نہ کرتے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ کہتے ہمارے لیے ہمارے رب سے مانگ لنا ربا کا کسی کے پاس رہنے سے یہ بات وہی ہوئی نا کہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی آدمی کافر ہوتے ہیں بزرگوں کے مسئلہ تو یہی نکلا نا بزرگوں کی خدمت رہ کر بھی کافر ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا یہ ایمان نہیں مسئلہ ماننا ایمان ہے جب تک مسئلہ نہ مانا جائے تو خدمت کرنے والا بھی کافر اور ان کے ماتھے چومنے والا بھی ہاں لنا ربا کا یوخ رج تم بے تم لرو دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کے نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین انگوریاں کھکڑیاں فومہا تھوم آدھا سے آ مسور کی دال و بس آتے وطن پیاز بھی ہمیں ملے بادشاہ یہ چیزیں ہیں نا ہم جٹ قسم کے لوگ ہیں کھلی فضا میں رہنے والے غوشت کھا کھا کے ہم ترک گئے ہیں اس لیے آپ ہمیں <coughs> مردہ ضمیر لوگ تھے نا غیر اللہ کی غلامی کر کر کے کنیاں چیزاں کھا کھا کے غلیز غلیز چیزیں وہ آتی ہو گئے تھے اس لیے جب غلیز چیزیں کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مسئلے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی غذا بھی وہ اعلیٰ نہیں چاہتا اس لیے تو گھٹیا قسم کی غذا جسمانی طلب کر رہے ہیں اگر ایماندار ہوتے تو یہ غذائیں کبھی تب مانگنے کے لیے تیار نہ ہوتے ضمیر جس طرح مردہ ہے اسی طرح مطالبہ بھی ان کا گھٹیا ضمیر والا ہے جب اتنی کم ترین قسم کی چیزوں کو وہ مانگ رہے ہیں تو اتنے بہترین مسئلہ کو وہ کس طرح مانتے ہوں گے اس لیے مزاج چاہیے مسئلہ ماننے کا معلوم ہوا کہ دنیاوی فرحت اور آسانیاں یہ روح کتابیں ہوتی ہیں روح جتنا بلند ہوگا جسمانی ترقی اتنا زیادہ ہوتی جائے کالا ہوا ادنا بلزی ہوا خی فرمایا موس علیہ السلام نے بھگت ہو اتف تب کیا تبدیل کروانا چاہتے ہو اس کو جو وہ گھٹیا ہے بلزی بدلے اس کے جو وہ بہترین ہے عقیدہ بھی ان کا اسی طرح ہے نا گھٹیا عقیدے والا بہترین روحانی غذا کو قبول نہیں کرتا اح بے سرا اح بے سرا اچھا اتر جاؤ کسی شہر میں میسران کو خاص شہر نہیں میسران نہ کرا کسی شہر میں اتر جاؤ بس وہاں تو تمہارے لیے سب کچھ ہوگا جو کچھ مانگ رہے ہو چنانچہ وہ اپنی زد پہ اڑے رہے پھر تو وہ قسم کی غذائیں کھائیں اور عید کے خلاف کرنے کے عادی ہو گئے حتیٰ کہ اتنے عادی ہو گئے کہ پیغمبروں کو قتل بھی کرنے لگ گئے پیغمبروں کو جھٹلانے بھی لگ گئے پھر کیا ہوا زور اللہ مار دی گئی اوپر ان کے ٹھپا ذلت کا اور بھوک افلاس کا اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر ظال کا بے کہانو یہ اس لیے کہ وہ تھے کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا اللہ کی آیات کا یعنی وہ آیات جو مختصائے توحید کے لیے ہوتی تھی اس کا انکار کرتے تھے وہ یکتلون النبیین بغیر الحق اور قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو نا حق پیغمبر کا قتل تو ہر حال نا حق ہے یہ قید جو ہے حقیقت حال کے بیان کے لیے بغیر الحق والی قید لے بیان حقیقت الحال یہ نہیں ہے کہ بعض نبیوں کا قتل برحق بھی ہوتا ہے اور بعض کا بغیر حق کے نہ ہر پیغمبر کا قتل ہوتا تو ہے بغیر الحق ظال بما اسوا کانو یا تدون یہ اس لیے ظال کا یہ اس لیے کیوں اس لیے کرتے تھے بما اسو بسبب اس کے کہ انہوں نے پہلے ہی نافرمانی کی تھی وکانو یا تدون اور تھے وہ ہمیشہ حدود سے نکل جایا کرتے ان الذین آمنو پہلا قسم خطاب بنی اسرائیل کا ختم ہو گیا پہلا نو آٹھ انعام دو نکمتے اور پھر آخر میں پر بھی پہلا نو ختم ہو گیا ان آمنو سے یہ نو پہلے کا تتمہ پہلے نو کا تتمہ ہے مکمل کیے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو شخص اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں کہتے ہیں ہم یہودی ہیں ہم عیسائی ہیں ہم نسرانی ہیں ہم زردشتی ہیں ان اپنی نسبت کسی پیغمبر کی طرف یا اچھے لقب کی طرف کرنے سے نجات نہیں ہوتی تم جو کہو ہم اہل کتاب ہیں ہمارے پاس کیا ہے اہل کتاب ہے اور تمہارے دیکھا دیکھی دوسرے بے ہی کہتے ہیں کل کتاب ہم بھی اہل کتاب ہیں <laughs> تم جو کہو ہم اہل کتاب ہم یہودی ہیں ہم عیسائی ہیں ہم محمدی ہیں ہم فلاں لقب لگانے سے نجات نہیں ہوتی اس لیے تحقیق وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ولزین ہادو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں ولزین وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نسرانی ہیں وہ صابین جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم صابی ہیں ان سے کام نہیں بنے گا القاب سے النجات بالتلقیب لا یجوز نجات لقب رکھنے سے جائز نہیں ہے نہ نجات ہو سکتی ہے نجات کس سے ہوگی سنو من آمن باللہ والیوم الاخر من آمن بل جو سچے دل سے مان لے اللہ کو اور دن قیامت پہ عمل کر لیں عمل کرے اچھے وہ لوگ ہیں فلاحم اجر ربیم ان کا اجر مزدوری ہے ان کے رب کے پاس لا خوف علیہم ولا لاخولا اس لیے فاروق کی کہنا چشتی کا نا الوی ہے عثمانی ہے صدیقی ہے یہ نقش بندی ہے سور وردی ہے یہ بیلوی ہے یہ لاہوری ہے یہ فلوری ہے یہ فلانا ہے فلانا ہے لقب سے کام نہیں بنتا اگر القاب سے کام بنتا تو آدمی اپنے آپ کو کہہ لیتا کہ میں محمدی ہوں میں آمدی ہوں میں مومن ہوں میں یہودی ہوں عیسائی ہوں القاب سے کام نہیں بنتا کام بنتا ہے تو ان صفات سے بنتا ہے ایمان باللہ سے ایمان بل یوم آخر سے اور امال صالح سے چلو جی وز جیزنا کا قوم مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ کا کو خطاب کا دوسرا نو دوسرا قسم نو دوم کا ذکر مقتضائے توحید کے خلاف کرنے والے یہود و نصارہ بنی اسرائیل یا اہل کتاب یہود و نصارہ کو خطاب کا دوسرا نو احض نامی سو اور جس وقت لیا ہم نے وعدہ تم سے موجودہ بنی اسرائیلیوں کو تو خطاب نہیں نا خطاب کن کو ہے آبا اجداد یعنی شخصی خطاب نہیں ہو رہے یہ قومی سطح پہ خطاب ہے مجموعی طور پہ یہ تمہارا یہ حال چلا آ رہا ہے اب اس نو میں تین خباستیں ذکر کی جائیں گی یعنی کہ ان کے بروں کی اس دوسرے نو میں تین خباستوں کا ذکر ہوگا تین قسم کی خباستیں پہلی خباصت جب لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے وارا فاف کا کم اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے اوپر تمہارے تور پہاڑ کو اور ہم نے کیا کہا تھا خزو نہ خزو ہم نے کہا تھا گراتے ہیں پہاڑ تم پہ خزو آتا ہے نا کم پہ کم یا تو پکڑو جو دیا ہے ہم نے تم کو بے زور کے ساتھ اس پہ عمل کرو یعنی اعملو بہی اصل علیہا بن نواجزے اپنی تیروں کے ساتھ مضبوط پکڑو اللہ کی کتاب کا حکم ورنہ ہم گرا دیں گے تم پر دور پہا وز کرو فِيهِ وز کرو معافی اور تکرار مدار کیا کرو آپس میں وز کرو فِيهِ تکرار مدار کیا کرو آپس میں فی جو کچھ لکھا ہوا ہے تورات میں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ میری مار سے ہم نے یہ وعدہ لیا اس وقت تو تم نے دور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی واہ واہ مچائی سمت اللہ تم پھر تو تم اب ٹرن ہو گئے تولئی تم پیٹ پھیر گئے پھر گئے مکر گئے ممبا دے سال کا اس وعدہ پکا دینے کے بعد پھر بھی فلاں فضل اللہ علیکم پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اوپر تمہارے اور رحمت اس کی لکون تم من الخاسرین تو ہو جاتے تم بالکل خسارہ پانے والوں میں سے دوسری او موجودہ او موجودہ یہودیو او موجودہ عیسائیو تم خوب جانتے ہو اپنے ان بڑوں بے ایمانوں کو جنہوں نے ایک منکم من کم زیادتی کی تھی تم میں سے وہ چھڑ چھڑ کے مقابلے میں اس کے دن میں سب تھے ہفتہ کے دن ہفتہ کے دن میں جو زیادتی کی تھی ہفتہ کا دن وہ متبرک تھا اور ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ اس دن میں تم اللہ کا ذکر شکر کرنا ہے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا مگر انہوں نے شکار کیا بڑے ٹھنگ پیچ کے ساتھ فریب کے ساتھ زیادتی کی تو پھر لہم کونو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر خاص اس حال میں کہ بڑے ذلیل ہو کر بندر ہو جاؤ فجالنا پس بنا دیا ہم نے ہاں اس عقوبت کو ہاں ضمیر عقوبت کی طرف جائے گی جزائے عقوبت بنا دیا ہم نے اس سزا کو اس نکمت کو اس عقوبت کو نکالن عبرت بنائی لما بین یدیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے ما بین یدیا اس زمانے میں موجود تھے وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے وہ اور متقی لوگوں کے لیے تو ہم نے نراواز بنا دیا ان کو تو بات کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی مقتضا کے خلاف کرنے سے کتنا ظلم ہوتا ہے وہ عز کالا خباست خباست ہاں؟ ہاں سہلسا ہاں، تیسری شبا ویز کال سال قومی جس وقت کہا موسا نے اپنی قوم کو تاکہ اللہ حکم کر رہا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے کو ذبا کرو کیوں وہ مصر میں وہ انہوں نے دیکھا تھا ہندوؤں کو سب سے پرانا مذہب ہندوؤں کا ہے مصر میں دیکھا تھا نہ انہوں نے کہ وہ بچڑا اور گائے کو گاؤ ماتا اور اما اما کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں بھی کوئی احترام پڑ گیا گائے کا اس لیے گائے کی حرمت اور عزت ان کے دلوں سے نکالنا تھی اس لیے حکم دیا کہ ان کو کہو بنی سیلوں کو گاؤں کو سبا کریں ہاں جی ان اللہ یا مرکم ان بکارا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم بکرا ذبح کرو گا کہنے لگے ہائے ہائے راجی علیہ السلام سم کہوں سبحان اللہ یہ کیا ہے اتتخذ تک تو نہ ہو سوگا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ٹھٹھا کرتا ہے مذاق کرتا ہے اللہ کا بندہ اکون اوز الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ٹھٹا کرنے والا کیوں ٹھٹا کرنا تو جہلوں کا کام ہے میں کوئی جہل آدمی تو نہیں ہوں کہنے لگے اچھا او دو لنا ربا کا پھر وہی بات او دو لنا ربا کا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا وہ کس سن کی ہو کس عمر کی ہو ماہیا کس عمر کی ہو کالا فرمانے لگے وہ کہتا ہے اللہ کریم انا بکر تم ایسی گائے ہو نہ تو ہو لا فارزن نہ تو بالکل بڈھی بکرن اور نہ بالکل فتیا جوان اوان ان بہ نظال کا درمیانی قسم کی ہو اس کے درمیان ففالو ما تو مرو بس کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے پھر کہنے لگے اب پوچھ اپنے رب سے ہمارے لیے بیان کرے ما اللہ کس رنگ کی ہو تو کالا ان یقول وہ کہتا ہے ایسی گائے ہو سفرا پیلے رنگ کی اڑا ہوا اڈا اڈا رنگ ہوئے اس کا فاقے ان لونوا اتنی پیلی ہو اتنی سفرت اور پلتن ہو ہوا دور سے معلوم ہو اور تصور مسرور کر دے دیکھنے والوں کو ایسا رنگ ہو اس وقت کہنے لگے اچھا پوچھ ماریا یہ بتا وہ اپنے گھر پالتو ہو یا ہلوں پہ جوتی گئی ہو یا کنویں پہ چلائی گئی ہو ان انل بکرا تشاب گائے تو مل گئی ہے ہم پر متشابہ لگ گیا ہمیں پتہ نہیں کون سی گائے ہو اس لیے پوچھ انا ان شاء اللہ ہم شاء اللہ ضرور ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی گائے ہے کالا یقول فرمانے لگے وہ تو کہتا انا بکرا تم یہ گائے ہے لا زلول انہا بکرتن وہ گائے ہے لا زلول الارض وہ تو ایسی زلیل بھی نہ ہو جو پھاڑتی ہو زمین کو یعنی حال نہ جوتی گئی ہو بلا تفکل ہر سا اور کنویں پہ کھیتی پلانے کے لیے بھی نہ جوتی گئی ہو مسلمت تم بالکل بری ہو ایبوں سے لاشیا تفی کسی قسم کا ڈب خراب نہ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو داغ نہ ہو اس کے اندر کہا یک رنگی کال الانا جئت بالحق اس وقت کہنے لگے ہاں ہاں شاباد اب تو سچی بات لے آیا ہے حقیقی گل تو ہر کی تھی تو ہاں ذبح کیا انہوں نے مگر وہ نام مراد نہیں قریب تھے کہ وہ یہ کام کرتے ولاق کے ہر طرف سے چڑھ گئے نا ان کو اب کو نکلنے کی جگہ نہ رہی اس لیے ورنہ دل نہیں تھا ان کا اب خباستے سالسہ ہو گئی اب خباست ہے رابعہ چوتھی خباست ویز قتل تم نفسن فدارا تم اور جس وقت قتل کیا تھا تم نے لا حق ایک مقتول کو پھر کیا کرتے تھے فدارا تم فیا گڈ مڈ کر رہے تھے تم یعنی ایک دوسرے پہ تھوپتے تھے تم فدارا تم ایک دوسرے کے متھے لگاتے تھے ایک دوسرے کے ذمے تو ایک کہتا تھا تو نے قتل کیا وہ کہتے تم نے قتل کیا فدارا تم گڈ مڈ کر رہے تھے معاملے کو یعنی ایک دوسرے کے سر تھوپتے تھے فی بیچ اس مقتول نفس کے حالانکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ نکالنے والا تھا اللہ اس کو جو کوئی تم چھپا رہے تھے اس لیے ہم نے کیا کہا ازر بو بے باز ازر بو ہو یہ دوسرا واقعہ دوسری مر پہلا لوگ تو بعض اوقات بناتے ہیں نا سالاں پیچھے جو گزر چکا ہے کہ یہ گائے جو ہے یہ گائے چالیس سال ہو گئے واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیلیوں میں اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو ادھر اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا کہ ذبح کرو گائے چالیس سال ہو گئے وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے ماں ہے یا ماں ہے یا ماں ہے یا ماں آ ہاں۔ چاسی چالیس سال تک مردہ پڑا رہا اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا چالیس سال کے بعد جب انہوں نے سبا کی تو اس وقت اللہ نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مقتول پہ مارو تو وہ گائے بھی زندہ ہو گئی اور مقتول بھی ہے یہ بعض لوگ ایسا واقعہ بیان یہ واقعہ جو ہے ایک واقعہ نہیں دو واقعات وہ واقعہ پہلا الگ ہے وہ چالیس سال گزرے ہیں یا پچاس سال گزرے ہیں بہرحال اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں وہ الگ ہے وہ اس لیے حکم تھا گائے ذبح کرنے کا تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکل جائے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گاؤں ماتا نہیں ہے یہ دوسرا واقعہ الگ ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو اس وقت اس کے قتل کی تلاش کے لیے بھی حکم ہوا کہ تم گائے ذبح کرو گائے ذبح ہو گئی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ازربو بو ہو مارو اس مقتول کو بے باز بعض حصہ اس گائے کا مارو اس کو اٹھاؤ جو اس کو پہ مارا تو زندہ ہو گیا وہ مقتول اور مقتول زندہ ہو کے کہنے لگا او کھلوتا حرامی جی ہمیں قتل کیا کزال کا یوہی اللہ علم یوں ہی یہی یہ کزال کا یوہی اللہ علم یہ کیا ہے جملہ موترزہ درمیان میں اللہ نے جملہ موترزہ ذکر کر کے اپنی اپنی بات بھی ذکر کر دی ہے کہ جس طرح مردہ کو ہم نے یہاں زندہ کیا کزال کا یوں ہی زندہ کرے گا اللہ مردوں کو یور ہی کم ہی اور دکھانا چاہتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں کہ اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو لال تاکہ تاکہ تم سمجھنے لگتا ست کلو کم بات اسی طرح سما کا ست کلوب کم سما برائے استباعات تراخی کے لیے نہیں سما کا ست کلوب کم بڑے دور نکل گئے اتنے کے باوجود کا ست قلوب کم سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد بھی وہ مثل پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے کیوں واؤ تالی لیا کیوں اس لیے کہ چونکہ تحقیق کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں مگر تم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور کئی پتھر تو ایسے ہوتے ہیں البتہ پھٹ جاتے ہیں اور نکل پڑتا ہے ان سے پانی اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو یا بے تو خشیت اللہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے مگر تم تو کسی قسم کے پتھر سے بھی نرم نہیں ہو بلکہ سب سے زیادہ سخت ہو اتنے کرنے کے باوجود بھی تم سخت ہو گئے وہ ملا بغافل اما تعملون اور اللہ نہیں ہے غافل تم کرتوتوں سے جو کل تم کر رہے ہو لہذا تمہیں بدلا دے گا فیو جا زی کم فیلن اما تامل فیو جا زی کم ہسبا کم تمہیں ضرور بدلا دے گا مطابق تمہارے اعمال کے لکم اب یہ دوسرے نو کا تتمہ دوسرے نو کا تتیمہ ہے مسلمانوں کو یہاں کچھ توبیخ کی جا رہی ہے اور بنی اسرائیل کی پانچ خبیص جماعتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے پانچ قسم کی ٹولیاں شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا بھائی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو کہانیاں سنانے کے لیے تو جا کے جھوٹی بات بنا کے ان کے خلاف بہتان تراشنے کے لیے تو بھائی یو تو پیر صاحب ہے مختلف شعبے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا تو بھائی بزرگ ہے تو بھائی اس کا خلیفہ ہے تو بھائی صاحب زیادہ ہو گیا تو بھی فلانا آرام زیادہ ہو گیا تو بھائی فلاں ہو گیا شعبے تقسیم کیے ہوئے تھے پانچ قسم کی خبیص جماعتوں کا ذکر ان یہود و نسارا کا اور اس میں تتمہ ہے نو کس کا ہاں دوسرے نو کا اور چڑک دی جا رہی ہے کن کو موحدین کو مسئلہ ماننے والوں کو کہ اس جیسے جو ان جیسے بے ایمان ہیں ان کے متعلق تمہیں تما کیا ہے تم کیا تما رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے اور مسلمانوں کیا تمہیں یہ تما ہے کہ وہ مان جائیں گے تمہاری بات نہیں مانتے جو آتے ان کے اندر ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ وہ مان وقت کا نفری پہلی جماعت محرفین کلمات کو کٹ وٹ کرنے والے یہ آج بھی موجود ہے نہیں موجود آپ بات کوئی کریں گے مگر آگے وہ بیان کچھ کا کچھ کریں گے اس نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہا اس نے نہیں کہتے ہیں جی وہ طیب صاحب نے لکھا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ اس وقت وہ امیر صاحب تھے ہمارے کہ چھ آدمی آئے ہمارے پاس دو کو میں جانتا ہوں اور چار کو نہیں جانتا انہوں نے ایک اعتراض آپ کے خلاف یہ پیش کیا ہے کہ علامہ احمد سعید کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر کھولو میں چونڈی مارتا ہوں ہاں؟ پہلی جماعت محرو اللہ کو الو کا پٹھا ہی وہ نہیں کہہ سکتے خبیص جماعت پہلے فقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ تھی تو ان میں سے سنتے تھے اللہ کی کلام کو پھر کیا کرتے تھے ہر فون کٹوٹ کرتے تھے اس کو اکلو بات اس کے کہ وہ سمجھ بھی چکے ہوتے تھے اس کو اس حال میں کہ وہ جانتے ہی تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یو تو اس نے کہا نہیں یہ کلام تو تھی نہیں محمد کی ہم نے غلط بجانے کی سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا پیشہ چونکہ ہے تعریف کرنا اس لیے ان کے نزدیک نیکی بھی بریائی بھی برابر ہے وہ ہر حال تعریف کریں دوسری جماعت منافقین منافکین الزین آمنو جب ملتے ہیں ایمانداروں کو کہتے آ منا ہم نے بھی مان لیا کہ مشرق کی زبی کھانی حرام ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ طویل کا کاروبار کرنے والے شیطان ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا ہم بھی کہتے ہیں کہ مردوں کے سمہا کا قائل کافر ہم بھی بادشاہ آ من بالکل کہتے آ من ویزا خلا بازو ہم بازن اور جب گزر جاتا ہے باز ان کا باز کی طرف اس وقت کالو وہ کہتے ہیں ہاں کیوں گیا تھا تو ادھر جی بیوقوف نہ ہو جب تو ہماری پارٹی کا تو ان کے پاس گیا کیوں ہاں؟ حد سو نہ ہو کیا تم باتیں جا کے بتاتے ہو ان مسلمانوں کو اتو حد سو نہ وہ جماعت کہتی ہے اپنے منافقین کو اتو حد سو نہ کیا تم باتیں جا کے بتاتے ہو ہم مسلمین کو ان موحدوں کو بما فتح اللہ علیہ ساتھ اس کے جو کھول لی ہے اللہ نے اوپر تمہارے بیچ تورات کے اور تورات میں تو یہ مسئلہ ہے مگر تم نے موحدین کو جا کے کیوں بتا دیا وہ کہیں گے بھائی دیکھو جو مسئلہ ہمارے قرآن میں ہے وہی تمہاری تورات میں بھی ہے تم نے بتایا کیوں جا کم جو تم بھی کم یہ اس لیے تم نے جا کے کیا بیوقوف ہو تاکہ وہ حجت پکڑے موحد لوگ بھی ساتھ اس کے امدا رب کم تمہارے رب کے پاس افلا تاکہ تم تمہارے اندر عقل نہیں ہو کر کے پورے گتھے جہان کے تم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے تو مسلمانوں کی حجت پڑ جائے گی مسلمان کہ ہاں، اب پتہ چلا ہے نا جو مسئلہ ہمارے قرآن میں ہے وہی مسئلہ تمہاری تورات میں بھی لا من دونی تم نے بتایا کیوں ہے جا تو اتو سو نہ ہو ان کو وہ ساری باتیں جا کے بتا دیتے ہو جو تورات میں لکھی ہوئی ہم تو مکرتے ہیں کہ تورات میں توحید کا مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں تورات میں یہ نہیں ہے تورات میں وہ نہیں ہے سب کو مگر تم نے جا کے بتا دیا اللہ فرماتے اولا یا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ اپنوں کو نصیحت کرے یا نہ کرے اللہ جو خوب جانتا ہے وہ من تیسری جماعت نوری ان پڑھ چٹ ڈگر سماوات والا الو کے پٹھے بالکل کھٹے پیٹ جائے کیا کہتے ہیں بادشاہ بادشاہ قرآن کہتا ہے ظاہر ظال کتاب لا رہے بس وہ بھی اہل کتاب ہم بھی جہلوں جی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اہل کتاب تو قرآن کافروں کو کہتا ہے لمیک وین کافر کتاب جو اہل کتاب ہوگا وہ کافر ہوگا بڑے خوش ہو کہتے ہیں ہم بھی اہل کتاب کیوں ظال کر کتاب لا رہے بس قرآن پاک میں نہیں آیا اس کتاب کو ہم بھی مانتے ہیں میرے ان پڑھ جاہل امیون ان میں سے میرے کھٹے ٹیٹ جاہل لا یا کٹے نہیں جانتے وہ کتاب کو کتاب کو جانتے ہی نہیں بس بات ختم اللہ مستثنا منقطع اللہ سے استثنا منقطع ہاں امانیہ جانتے ہیں تو صرف من گڑت قصوں کو وطن نہیں ہے وہ مگر صرف یزنون زکلیات پہ عمل کرتے ہیں بے صنعت یزنون بلا مستند من الکتاب بلا مستند من الکتاب کتاب کی سند کوئی نہیں زٹلیات ہے کتاب بس چوتھی جماعت آ گئی مال زر کی خاطر حق کو چھپانے اور تبدیل کرنے والے مال و زر کی خاطر صرف اس لیے ہمارا تھڑک مضبوط رہے ہماری پارٹی مضبوط رہ جائے ہمیں اسی طرح آمدنی ملتی رہے اس لیے حق چھپاتے ہیں جٹ کر کے کیا کہتے ہیں کلو مماز رسم اللہ اللہ نے فرما دیا ہے کس چیز پہ بھی اللہ کا نام ذکر کیا جائے کھاؤ ایمان سے بتاؤ یہ ایماندار آدمی کی عادت تو نہیں آج جھٹ کر کے کیا کہتے ہیں لو جی قرآن پاک میں کلو مما کے رسم اللہ جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے کھاؤ کیا مطلب ہے کتے پہ اگر اللہ کا نام لے کے رکھاؤ کلو مما ذکر اس میں حالانکہ اس کا معنی خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذاکر مسلم ابو داود میں ما ذاکر رحل مسلمان جس چیز پہ اللہ کا نام ذکر کرے وہ کھاؤ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تہرات حدیث میں بھی یہی مانا لکھا ما ذاکر مسلمون مسلمان جس پہ ذکر کریں یہ جھٹ کر کے کیا کہتے ہیں مما ذکر رسم اللہ ہے جس پہ اللہ کا نام ذکر ہو جائے غیر اللہ کے نام کا چھترا ہو اس کو بسم اللہ کر کے ذبح کرو کہتے ہیں کھا جاؤ ہاں؟ کتے پہ بسم اللہ پڑھو کیونکہ ماں کا لفظ تو عام ہے نا کہ کوئی خاص ہے عام جو لفظ ہے کلو مما ذکر رسم اللہ یک تو بے ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہی حکم ہے اللہ کا یشترو گئی سمن کلیلا تاکہ خرید کریں بدلے اس کے گٹیا قسم کی دنیا سمن کلیلا گٹیا قسم کی دنیا گٹیا قسم کے پیسے اور اپنی فیسوں کے لیے اور اپنی بڑا سوغاتوں کے لیے اپنے تحفے ہدایت کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں فویل الحم بس ہلاک فا تفصیل کے لیے بس ہلاک کا تو ان کے لیے مما کا تبت بس اب اس کے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں میں وہ ویل الحم اور ان کے لیے مما سے بو ہوئی بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں ان کی کمائی پہ بھی لانت ہے ان کی لکھائی پہ بھی لانت ہے کیا وہ اللہ کی کتاب کے خلاف جو کرتے ہیں کالو لن تمسن آئی پانچویں جماعت صاحب یادے لن تمسا نارو لن تمسا <laughs> اسی اکے صاحب زیادے ہاں کہ ایسا ایسیا ہلے ہوئے اصا باہر نہیں نکل سکتے کالو لن تمسن پیر زادے کی جماعت کیا کہنے لگے ہرگز نہیں چمٹے گی ہم کو آگ اور اگر کہیں اولے سولے آ بھی گئے تو صرف چالیس دن یا سات دن ایامن محدود گنتی کے دن ہم رہیں گے وہ سات دن کیوں کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے یہ اٹکیلیاں لگاتے تھے نا یہودی یا چالیس دن پوری چالیس دن جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اول تو آتا نہیں عذاب آپ ہی کیا تو ایام گنتی کے چند دن ہو گئے سات دن یا چالیس دن جواب کل اتخذ تم اند اللہ تو فرما میرے پیغمبر کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ سے وعدہ چنانچے لن یخلف اللہ آحدا ہر گز نہیں کرے گا خلاف اللہ اپنے وعدوں کے یا بک رہے ہو پر اللہ کے وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے بلا من کا صبا بلا من کا صبا ان کے زام یہود کا رد اور تخویف زام یہود کا رد بلا من کا صبا ہاں جو شخص کمائی کرے اپنی کمائی میں شیر کو ہو احاطت میں ہی خطیت اور گھیر لے اس کو اس کا شرک بغیر توبہ کے فلا ایک صحاب اب بشارت آگے مومنوں کے لیے ولزین آ منو بشارت اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا لا اللہ اور اس کے مطابق عامل الصالحات مسئلہ کے لوازم پر بھی عمل کیا مقتضا پر بھی عمل کیا آکام پر بھی عمل کیا اصحاب الجنہ خالدون اب آگے تیسرا نو شروع ہو گیا مقتضا کے خلاف کرنے والے آبا یہود و نصارہ کو خطاب نمبر تین نو سوم تیسرا قسم خطاب کا اب اس میں موجودہ بنی اسرائیلیوں کی خباستوں کا ذکر ہوگا جو موجود ہے پہلی خباست بنی لا تعبدون الا اللہ اور جس وقت پکڑا ہم نے موجودہ بنی اسرائیلیوں سے یہ جو وعدہ لا تعبدون الا اللہ لا تعبدون چھوڑو پیو دادے کی ریتے چھوڑو پیو دادے کی رسم و ریتے چھوڑو اپنے ربیٹڑوں کو حرام حلال کہنے کی تقلید چھوڑو اندھی تقلید چھوڑو ساری چیزیں بابا ہوں من دون اللہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ عادت تھی نا کہ اپنے اپنے استادوں کو پیروں کو بزرگوں کو وہ حرام حلال کا مختار سمجھتے تھے جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے یہ بھی حرام سمجھتے جس کو وہ حلال کہتے یہ بھی اللہ کریم الزام دے رہے ہیں تیسرے نو میں کہ تم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا لا الہ الا اللہ کا تو پھر یہ تو تم نے زبانی طور پہ تو کہا تھا کہ اللہ کے بغیر معبود کوئی نہیں تو پھر اس کے مقتضا پر عمل کیوں نہیں کرتے مقتضا یہ تھا کہ اس کے بغیر اور کسی کو رب نہ بناؤ اس کے بغیر کسی کو معبود مگر تم نے تو اپنے بزرگوں کو معبود بنا لیا اس طرح لا تعبدون الا اللہ نہ عبادت کرنا میساک بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں وعدہ لیا تھا معلوم ہوا بنی اسرائیل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیلیوں سے کون سا کہ لا تعبدون الا اللہ تم نے اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جس طرح تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ یعنی زبانی طور پہ تو وہ اس کو مانتے تھے دعوی توحید کو کہ اللہ اللہ کے بغیر معبود اس کے منکر نہیں تھے منکر جو تھے مقتضا کے منکر کیوں کہ لا الہ اللہ کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کو معبود نہ بناؤ حکم اسی کا مانو حرام حلال کا حکم اسی کا مانو تم نے غیروں کا مانا ہے اس لیے گویا کہ تم نے اس اقرار کیے ہوئے وعدے کے خلاف مقتضا کے خلاف یہ کام وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یہاں سے مشرق اور اہل کتاب کا فرق بھی آ گیا مشرق لا الہ الا اللہ کہ زبانی طور پہ منکر تھے مگر یہ اہل کتاب زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کے قائل تھے یہی فرق ہے مشرق اور اہل کتاب میں قرآن مقدس جس طرح کہتا ہے آگے آ جائے گا وبل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو قریبیوں کے ساتھ یتیم مسکینوں کے ساتھ اور کہا کرو لوگوں کو کولن حسانن حسنن کولن حسانن اور حسن قول کون ہے من احسن حسن ممن دعا اللہ یعنی اللہ کی دعوت کا قول لوگوں کو پیش کیا کرو عقیم الصلاطا اور نماز کو قائم کرو آت الزکات زکوٰۃ کو نماز کا تم پر فرض ہے سما طول تم یہ سارا اقرار کرنے کے بعد طول تم پھر گئے تم اللہ کلیلم مگر تھوڑے سے تم میں سے اپنے اقرار پہ پکے رہ گئے تم مورزون اس حال میں کہ تم بے پرواہی کرنے والے تھے بے پرواہی کی مرض آ گئی تم پہلی خباست ہو گئی دوسری خباست وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جس وقت پکڑا ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسکون دماغکم ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو نہ بہایا کرو خون اپنے آدمیوں کا تو خرجون باز تمہارا باز کو یعنی نہ نکالا کرو تم اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے تم پھر تم نے وعدہ کر لیا اقرار کر لیا اس وعدے کا پان تم تشاد اور اس پہ تم نے قسمیں بھی کھائی تھیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہم بالکل پابندی کریں سما ان تم پھر تم ہا اولا اے موجود ہو تخت لو نان قتل کرنا شروع کر دیا اپنے آدمیوں کو اور نکالنا شروع کر دیا تم نے ایک فریق کو سے ان کے گھروں سے بیچاروں کے تزا ہر دھکے پہلی سے زور دکھاتے تھے تم اوپر ان کے نرا نا انصافی کا بل اس میں ول ادوان اور نرا ظلم کا یا تو کم چوتھا ظلم تمہارا اگر آ جاتے وہ تم تمہارے پاس قیدی بن کے تو الٹا ان سے چپی بھی لیتے تھے, تھے تم تو فادوم ڈھکواتے بھی خود تھے قید بھی خود کرواتے تھے مگر پھر ان سے چپی بھی خود لیتے تھے حالانکہ حرام تھا اوپر تمہارے سرے سے نکال نہیں ان کا گھروں سے نکال نہیں حرام تھا تم نکال بھی دیتے پھر قید بھی کرواتے پھر ان سے چٹھی بھی لے لیتے تھے آفا تو چار واتے تم سے لیے تھے کئی تم مانتے ہو کئیوں کا انکار کر دیا ہے کیا مانتے ہو بعد کتاب کو اور کفر کرتے ہو بعد احکام کتاب کا بس تم بتاؤ کیا جزا ہوگی ایسے آدمی کی جو کرتا ہے یہ کرتوت میں سے سوائے خزی فی الحیات دنیا سوائے عذاب اور ذلت کا عذاب اس دنیا میں اور دن قیامت کے تو لوٹائے جائیں گے الا اشد العذاب بغافل تعملون خرید کر لیا ہے ترجیح دے دی حیاتی دنیا کو بدلے آخرت کے پس قطن ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب هم ينصرون اور نہ کوئی ان کی امداد کر کے ان کو کو چھڑا سکے گا چوتھا کرنا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَكَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ آ چوتھا کیسے قسمیہ بات ہے دیا ہم نے موسا کو اس ناؤ میں کیا کہا جائے گا یہ موجودہ بنی اسرائیل تو رہے درکنار ان کے جو بڑے تھے نا وہ تو اللہ والوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور قتل بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے جھٹلاتے بھی اور قتل بھی کر دیتے تھے بلکد آتے نا موسل کتاب دیا ہم نے موسا کو کتاب و کف رسول اور لگا دیے ہم نے بعد اس کے کئی رسول لگا دیے ہم نے بعد اس کے پیچھے کئی رسول اور خاص کر دیا ہم نے عیسا بیٹے مریم کو بینات نات مریم کے بیٹے کو بینات نات دی کھلی دلیلیں اور ہم طاقت بڑھا دی ہم نے اس عیسا کی جبریل کے ذریعے وہ ہمیشہ ہر موقع پہ تائید کرتا تھا افک کلما جا اکم رسول بھلا یہ تو بتاؤ بس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ کام لے کر جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم اکڑ جاتے تھے بس ایک فریق کو تو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک فریق نبیوں کو تم قتل کر دیا کرتے تھے جب بھی کوئی اللہ کا رسول ایسی بات لے آیا جس کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے تھے تو تم پھر جٹلانے لگ گئے اور کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو چوتھے نو کا تتمہ اور شکوا وکالو کلو ناغل کہنے لگے وہ کہتے ہیں کلو بنا گل ہمارے دل پردوں میں جھاپتے ہوئے ہیں کیا مطلب تمہاری بات ہمارے دلوں میں اتر نہیں سکتی کلو بنا گول فن محمد کی بات ہمارے دلوں میں اتر نہیں سکتی کیونکہ غلفن اے مغلوف پردوں میں پڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں جواب بل اللہ انہیں پتہ نہیں وہ پردہ کس چیز کا ہے اللہ کی لانت کا پردہ ہے لانت کیا ان کو اللہ نے اور لانت کیوں کی ہے بے کے کفر کی وجہ سے بے تالی لیا اس کے کفر کی وجہ سے فکلیلم ما یؤمنون بس بہت ہی تھوڑا ہے جس کو مانتے فکلیلم ما یؤمنون یہ نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ مانتے ہیں نا کلیلن بہت تھوڑا ہے بہت کم ہے جس کو مانتے ہیں کتاب اللہ میں بہت ہی کم چیزیں مانتے ہیں اکثر چیزیں مانتے ہیں کلیلم اگر افراد کی کمی مراد ہوتی تو تھا کلیلن ہوم یو مینو نہ کلیلم ما بہت کم ہی ہے جس کو یہ مان رہے ہیں اکثر بات ماننے کے لیے تیار نہیں جا پانچواں نو انواع خمسہ میں سے پانچواں نو جب آ گیا ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے اور ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی ان کی کتاب کی جو ان کے پاس تھی حالانکہ وکالو حالانکہ تھے وہ پہلے یہودی پہلے یستفتہونا نصرت طلب کرتے تھے